السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی آگے آپ خود ہی پوری کیجیے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار کہانی اور یہ کہانی کچھ سمجھا بھی رہی ہے کہانی کا عنوان ہے سچ ہے بھائی سچ ہے اور یہ لکھی کس نے ہے یہ ہم نہیں جانتے شروع کرتے ہیں دو لڑکیاں تھیں ایک کا نام ننی دوسری کا نام منی ایک دن دونوں کہانی کہنے بیٹھی دونوں میں یہ بات ٹھہری کہ کوئی کسی کی کہانی کو جھوٹا نہ سمجھے جو جھوٹا سمجھے وہ اپنی سب گڑیاں دوسری کو دے دے منی کہنے لگی میری ماں جب اپنے کالے بال کھولا کرتی تھی تو سورج چھپ جاتا تھا نندی نے کہا سچ ہے بھائی سچ ہے میری ماں کینچی لے کر تمہاری ماں کے بال کاٹ ڈالتی تھی اور سورج پھر نکل آتا تھا منی بولی سچ ہے بھائی سچ ہے مگر میری ماں تمہاری ماں کی ناک پر ایک گونزا لگاتی تھی کہ وہ بال کترنا بھول جاتی تھیں ننی کہنے لگی سچ ہے بھائی سچ ہے مگر وہ گھوسا میری ماں کی ناک پر نہیں لگتا تھا وہ گھوسا تمہاری ناک پر بیٹھتا تھا منی کہنے لگی سچ ہے بھائی سچ ہے مگر خون تمہاری ناک سے نکلتا تھا ننی کہنے لگی سچ ہے بھائی سچ ہے مگر تم چیختی چلاتی تھی اور میں ہنستی رہتی تھی منی کہنے لگی سچ ہے بھائی سچ ہے میں تو اس لیے چیختی چلاتی تھی کہ تم میری گڑیاں چرا لیتی تھی ننی کہنے لگی سچ ہے بھائی سچ ہے مگر منی کہنے لگی اگر سچ ہے تو لاؤ میری گڑیاں لاؤ اور اگر تم جھوٹ سمجھتی ہو تو مجھے اپنی ساری گڑیاں دے دو یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے ننی کہنے لگی گڑیا تو میں دے دوں گی مگر میری بات تو ختم ہو جانے دو ننی نے کہا اچھا کہو منی کہنے لگی اسی طرح ایک بار اور کہانی کہی گئی تھی تو تم ہار گئی تھیں مگر تم نے اپنی گڑیا آج مجھے نہیں دی آج تک مجھے نہیں دی ہیں ننی کہنے لگی سچ ہے بھائی سچ ہے منی نے کہا تو پھر لاؤ وہ میری گڑیاں دونوں لڑکیاں بڑی چالاک تھیں اب دونوں ایک دوسرے سے گڑیاں مانگ رہی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب لڑائی ہوئی تو بس ہوئی جھوٹی باتیں زیادہ دیر نہیں چلتیں اور پھر جھوٹی باتوں کی وجہ سے لڑائی بھی ہو جاتی ہے یہ تو اچھا ہوا کہ اسی وقت ننی کی اماں آ گئیں لڑکیوں نے جھٹ اپنا جھگڑا ان کے سامنے رکھ دیا ننی بولی دیکھیے امی جان یہ منی مجھے گڑیا نہیں دیتی انہوں نے وعدہ کیا تھا یہ اپنے وعدے کو توڑ رہی ہیں منی بولی گڑیاں تو مجھے ملنی چاہیے یہ خود شرط ہار گئی ہیں انہیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے ننی کی اماں نے سارا واقعہ سنا اور سن کر کہا دیکھو تم دونوں غلطی پر ہو تم نے ایک تو جھوٹ بولا بار بار جھوٹ بولا پھر تم نے جانتے بوجھتے ایک دوسرے کے جھوٹ کو سچ کہا تم نے اپنے نزدیک جھوٹ بولنے کو تفریح سمجھا تفریح کی باتیں سچی بھی ہو سکتی ہیں پھر ہم جھوٹ کیوں بولیں جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے جو بچہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا چاہتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کسی جھوٹی بات کو سچ بھی نہیں کہتا اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو چاہے کسی ہی مصیبت میں پڑھیں جھوٹ نہیں بولتے اچھے بچے اللہ میاں کی خوشی کا ہر وقت دھیان رکھتے ہیں لالچ میں آ کر بھی جھوٹ نہیں بولتے جھوٹ تو بہت ہی بری بات ہے اور اچھے بچے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتے جھوٹ کو سچ کہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے سچ کو جھوٹ کہنا بھی گناہ ہے دونوں لڑکیوں نے سب باتیں غور سے سنی دونوں نے کہا سچ ہے بھائی سچ ہے ننی کی اماں نے کہا اس بار ضرور سچ ہے کہتے ہیں ان دونوں لڑکیوں نے پھر کھیل کھیل میں بھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ انہوں نے کوئی ایسا وعدہ کیا جس کے پورا کرنے میں گناہ ہوتا ہو سچ ہے بھائی سچ ہے بھلے آدمی کو ایک بار کی نصیحت بہت ہوتی ہے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ